حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے صلح حدیبیہ کے بعد سات ہجری میں ہجرت کی بعض روایات میں آٹھ کا بھی آیا ہے اور جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں تو ان کے بھائی نے عرض کیا کہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بھائی خالد آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد جیسا انسان اب تک اسلام سے غافل مجھے بڑا تعجب ہے تو بھائی نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے جا کے کہا کہ جلدی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا انتظار ہے اور انہوں نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ خالد جیسا انسان اور اسلام سے غافل ان کی محبت ان کے شوق کو مہمیز لگی اور ان کے جذبات اور ان کا ان ان ان کا حاضری کا جو جذبہ اور عمدیہ تھا اس نے مزید رنگ پکڑا اور وہ بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے بعد اسلام قبول کیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں رات کو بعض پریشانیوں کی وجہ سے سو نہیں پاتا یہ ایسی مشکل ہے جو بالعموم لوگوں میں پائی جاتی ہے کسی کو قرض کی پریشانی ہے کسی کو گھر کی پریشانی ہے کسی کو اپنے حالات کی پریشانی ہے کسی کو کہیں محبت اور تعلق ہے اس جدائی کی پریشانی ہے اولاد سے جدائی کی پریشانی ہے کئی ایک چیزیں ہیں جن کی وجہ سے رات کو نیند اڑ جاتی ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول رات کو سو نہیں پاتا تو مجھے کچھ ارشاد فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمزی کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا جب تم خالد بستر پر لیٹو تو یوں اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ صبر وما ازلت اے وہ ذات اے وہ پروردگار جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور آسمانوں نے جن چیزوں پر سایہ کیا ہوا ہے ان چیزوں کا بھی رب ہے رب العردین وما اقلت اور اللہ آپ زمینوں کے بھی پروردگار ہیں اور زمینوں نے جن چیزوں کو اٹھایا ہوا ہے خدایا اس کا بھی تو ہی رب ہے رب شیاطین وما اضلت اور اللہ شیاطین بھی تیری مخلوق میں سے ہیں اور جو جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں خدایا وہ بھی تیری مخلوق ہے تو اللہ جب آسمان بھی تیرے قبضے میں اور جن چیزوں پر آسمان نے سایہ کیا وہ بھی آپ کے قبضے میں اللہ زمینیں بھی آپ کی اور زمینوں پر جتنی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کی اور شیاطین بھی آپ کی مخلوق اور جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں خدایا وہ بھی آپ کی مخلوق میں تو میرے پردگار یوں کر دیجئے کہ کلی جارم شر خلقے کا کل ہی جمئن اللہ اپنی ساری مخلوق کے شر کے مقابلے میں خدایا تو مجھے اپنی پناہ ملے اس جملے کا کوئی جواب ہو سکتا ہے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یوں عرض کرے کہ کلی جار امین شر خلق کا کلی ہم اللہ جتنی بھی تیری مخلوق ہے نا اس سب کے شر سے میرے پردگار تو میرا ہم سایہ بن جا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے اللہ اس بات سے کہ این یا فروتا علی یا عہدمین ہوں اس تیری ساری مخلوق میں سے کوئی شخص مجھ پر زیادتی کر جائے خدا مجھے اس سے بچا اس سے محفوظ رکھ آپ سوچئے کوئی ایسی چیز پھر رہ گئی جو اس زمین سے باہر ہو جو آسمان کے سائے تلے سے بھی باہر ہو اور کوئی ایسا شیطان اور اس کے گمراہ کنندہ رہ گئے جو اللہ کی گرفت سے باہر ہو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمایا کہ یوں کہا کرو یہ دعا مانگا کرو کہ یفرت علی عہد منہم اللہ تیری ساری مخلوق میں سے کوئی بھی کہ وہ مجھ پر زیادتی کر جائے یا پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں او این یبغیا اور یا اللہ وہ مجھ پر کوئی ناجائز کوئی ایسی زیادتی کی بات کر دے خدا آپ کی پناہ عزا جا رخ اللہ عزا جا رخ جو آپ کا ہم ہے وہ بڑا غالب ہے عزا جا رخ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدایا جو آپ کی پناہ میں آ جائے وہ ہر طرح سے محفوظ ہے وجل ثنا کا اور اللہ آپ کی ثنا بہت بڑی چیز ہے اللہ آپ کے علاوہ تو کوئی الہ نہیں اللہ میں پھر قرار کرتا ہوں کہ لا الہ الا انتا خدا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو تلقین کی کہ یوں کہا کرو جب تم سونے لگو